سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سب سے افضل عمل کا سوال کیا آپ نے فرمایا نماز اس نے کہا پھر کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز اس نے کہا پھر کون سا ہے آپ نے فرمایا نماز ایسے تین دفعہ ہوا پھر جب اس نے آپ پر زیادہ سوالات کیے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا اس آدمی نے کہا میرے والدین ابھی زندہ ہیں آپ نے فرمایا میں تجھے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہوں اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس کیا میں ضرور ضرور جہاد کروں گا اور ضرور ضرور ان کو چھوڑ دوں گا آپ نے فرمایا تو خود زیادہ جانتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار پچاس مسند احمد